حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ بے علم یعنی عوام سے بحث کرے یا علماء کے مقابلے میں فخر کا اظہار کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرائے وہ جہنم میں جائے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو تریپن